نے کہا ہمیں عبداللہ بن تاؤس نے اپنے والد سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے شام والوں کے لیے جوحفہ نجد والوں کے لیے قرن المنازل اور یمن والوں کے لیے یلم لم کو میقات مقرر کیا اور فرمایا یہ مقامات وہاں کی باشندوں اور ہر آنے والے ایسے شخص کے لیے میقات ہیں جو دوسرے علاقوں سے وہاں پہنچے اور حج و عمرے کا ارادہ رکھتا ہو اور جو کوئی ان مقامات سے اندر ہو وہ اسی جگہ سے احرام باندھ لے جہاں سے وہ چلے حتیٰ کہ مکے والے مکے ہی سے احرام باندھیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چار